خلاصہ کلام ہم نے تھوڑی دیر فضائل امہات المومنین کا تذکرہ امبری کیا پس ہم خصوصیت کے ساتھ ازواج متحرات کے اور عمومیت کے ساتھ آل بیت کے خلاف بھڑکائے جانے والے شبہات کے تلاتم کے سمندری سفر میں اس کو زادرہ اور توشہ بنائے ہماری بچیوں اور بیویوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان فضائل کو سیکھیں عام کریں اور ان سے اپنے گھروں کو آراستہ کریں تاکہ وہ اس حسنہ اور بہترین نمونہ بن جائیں اس طرح ہم امہات المومنین کے حقوق یعنی ان کے احترام و اکرام تعظیم اور تکریم کی تھوڑی حفاظت کرنے والے بن جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام یہ ہے کہ آپ کی بیویوں کا اکرام کیا جائے